تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو تم فرماؤ پوری ہارن ہے جو اپن جان اور اپنی گھر والے قامت کے دن ہار بیٹھے ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے